حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشاور چیز شراب ہے اور ہر نشاور چیز حرام ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اٹھاسی